جی حضور میرا سوال یہ ہے ناپ تول کے بارے میں ہے ہماری چونکہ دکان ہے تو اس سلسلے میں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے اپنے اسٹاف کو یہ مختلف کی ہدایت دی ہے ناپ تول کے حساب سے کہ جو ویٹ ہے مٹھائی کا یا بیکری آئٹمس کا وہ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے بلکہ اس میں کچھ گرام جو ہے اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر جو ہے وہ ان سے کوئی ناپ میں بھول چوک ہو جائے تو کیا اس کا گناہ ہمارے سر آئے گا یا نہیں جس کا خیرا <laughs> رضا بھائی ایک تو بھائی آپ کی دکان دیکھنی ہمیں پڑے گی یہ روز دکان کے مسئلے جو ہے نا یہ ایک دن وہاں سے حل کر لیں گے اور دوسرا بھائی آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے مجھے آپ سے واقعی پیار ہے واقعی محبت ہے اور اگر یہ مائک چھین دیا گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوست نئے آتے ہیں نا تو ان کو پتا نہیں ہوتا تو بیٹھ کے انتظار کر کر کے چلے جاتے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ تو اپنے ہیں اپنے گھر والا مسئلہ ہے جو دوست نئے آتے ہیں ان کا حق بنتا ہے اور یہ قدرتی امر ہے کہ جب ایک آدمی کسی کام میں حصہ لیتا ہے نا تو اس کی دلچسپی بڑھتی ہے وہ اگر آدمی ایک دو مسئلہ پوچھے گا اور اگر مسئلہ اس کو پسند آ گیا جواب تو ضروری نہیں کہ ہمارا جواب ہر ایک کو پسند آئے اگر اس کو جواب پسند آ گیا تو یقیناً وہ آئے گا اور اس کا سواب جو ہے ہم سب کو ملے گا اس کو تو ملے گا ہی ہم سب کو بھی اس کا سواب ملے گا تو اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ایک تو ماشاء اللہ آپ کو بھی بڑے اچھے ہیں آپ کا نام بھی بڑا اچھا ہے اور ماشاء اللہ آپ کی نسبت بھی بڑی اچھی ہے اور پھر ہم مولوی لوگ ہیں آپ کی دکان بھی مٹھائی کی ہے تو مٹھائی والے سے تو مولوی لوگ جو ہیں وہ پیار کرتے ہی کرتے ہیں میٹھے والوں سے تو اس لیے کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آپ سے پیار ہے تو میرے بھائی جہاں تک نا توڑ کا تعلق ہے تو جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا گناہ جو ہے وہ آپ پر نہیں ہوگا وہ اسی پر ہوگا جو کام توڑتا ہے شریعت نے پورا توڑنے کے بارے میں فرمایا ہے زیادہ دینے کے بارے میں نہیں فرمایا یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ زیادہ دیں ہاں یہ ہے کہ کام نہ دیں بھائی اگر آپ سو کلو روز دیں گے تو اگر آپ دو دو گرام بھی بڑھاتے جائیں پانچ پانچ گرام بھی بڑھاتے جائیں تو پانچ سو گرام آدھا کلو بڑھ جائے گا آخر وہ کہاں جائے گا تو لیکن یہ ہے کہ بڑھ جائے کام نہ ہو یہ اچھی بات ہے بڑھ جائے کام نہ ہو لیکن نہ بڑھے نہ کم ہو یہ بھی اچھی بات ہے شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے تو اگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بڑھتا ہوا اس کی طرف جائے گا تو یقیناً اللہ جل مجد الکریم بھی قیامت کے روز ہماری نیکیوں والے پگڑے کو تھوڑا سا بڑھا دے گا اور یہ بہت اچھی چیز ہے